حضرات محترم اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم مجلس تحفظ ختم نبود کے مرکز شعرا کے ممبر حضرت مولانا احمد بن احمدی صاحب کو تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا احمد بن احمدی صاحب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من اللہ نبی عبادہ واللعنت والذلت والخزیل اللعین الخزیل الكذاب الدجال الملون مرزا غلام قادیانی وعوانی وانصاری میوں من احضا الیوم کی بعد فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه نثر المفلحون صدق اللہ العظيم ہمارے شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف الجانوی کہ شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف الجانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بادشاہ کو سلطنت کے بڑے بڑے عمائدین وزراء اور بڑے بڑے باثر آدمی پیارے ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ پیارا بادشاہ کو اپنا باڈی گارڈ ہوتا ہے توجہ سے سننا فرمایا ختم نبوت کا کام کرنے والا حضور علیہ سلاد و سلام کا باڈی گارڈ ہے کیوں اس لیے کہ ختم نبوت حضور علیہ سلاد وسلام کی ذات کا مسئلہ ہے کسی اور دوسرے تیسرے کا نہیں اس میں کوئی شریک نہیں ہے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ کی ذات ہے ختم نبوت آپ کی صفت ہے آپ کا خاصہ ہے تو جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کام کرے گا وہ حضور کا باڈی گارڈ کہلائے گا ایمان سے اللہ کو حاضر نادر جان کے اپنے دل میں فیصلہ کرو میں بلواؤں گا نہیں آج اگر کوئی شخص یہاں سے اس کو لے جائے چلو جی آپ کو زرداری صاحب نے اپنا باڈی گارڈ بنایا وہ کتنا خوش ہوگا کتنا پھول جائے گا ارے زرداری کیا کائنات کا سرکار کیا حضور علیہ صلاح السلام کا باڈی گارڈ بننے کا اعزاز ملے آپ کو اور ہمیں اس سے آگے دنیا کی کوئی بات ہی نہیں ہے مسلمان اگر ایمان رکھتا ہے دل میں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور علیہ السلاۃ السلام کے ختم نبوت کا کام کر کے حضور کا باڈی گارڈ بنے صحیح ہے غلط ہے بھائی آہستہ بولتے ہو نا عقل مند ہو آہستہ بولتے ہو کہ بس جان چھڑا لو مسلمان زور سے بولو دھج کے بولو اور گج کے بولو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے صحیح اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو توفیق دوسری بات مرزا ملعون نے لکھا ہے کہ کرم خاکی ہوں پیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت انسان کی آر ہوں گو کا کیڑا ہوں کیڑے میں خاکی ہوں آپ جنگل والے دیہات والے دیکھتے ہیں جہاں پخانا کرتے ہیں تو وہاں اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں کہتا ہے گو کا کیڑا ہوں انسان کا بچہ ہی نہیں ہوں انسان کے پخانے پیشاب کی جگہ ہوں یہ نہ ہو اس کا شعر جو چور کی سہ میری پھر کہتا ہے حرام زادہ کہ سارا وجود ہی وجود ہوں میرا وجود محمد کا وجود ہے کیسی غلیظ گالی دے گیا کیسی غلیز گالی دے گیا کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما را جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا نہ مجھے جانا نہ پہچانا یہ کیا ہے ایسی کتابیں سور کی موجود ہیں اس لانتی بدماش حرام زادے کے پیروکار موجود ہیں ہمارے حکمران ہیں ہم خاموش ہیں یہ ہر مسلمان اپنے دل میں خود فیصلہ کرے کہ وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے حضور علیہ السلام کو اللہ نے شان بخشا ہے ہمیں اسی کا خیال رکھنا ہے اسی کی حفاظت کرنی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کوڑے مروانے والا خلیفہ مامون غالبا امام احمد بن حنبل کو کوڑے کیوں مروائے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ قرآن مخلوق ہے امام صاحب نے فرمایا کہ قرآن غیر مخلوق ہے اور اس معمون نے کہا کہ نہیں قرآن جو ہے وہ غیر مخلوق مخلوق ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے جس طرح اللہ غیر مخلوق ہے اللہ کی تمام صفت ہے بھی غیر مخلوق ہے تو اس پہ جھگڑا چل گیا امام صاحب کو گرفتار کروایا کوڑے مروائے بے ہوش ہو کے گر گئے کاٹی اسی مامون کے سامنے جب ختم نبوت کے منکر آئے ذرا برابر رعایت نہیں کی چار شخصوں نے دعویٰ کیا چاروں کو گرفتار کروایا وہ جا رہے تھے جس طرح آج کا قادیانی اجلے سجلے کپڑے اور ٹھاٹ بھاٹ سے چلتا ہے وہ بھی اسی طرح یہ نمونہ ہی ایک شیطانی نمونہ ہے ان کا تو ایک آدمی تھا جو مفت خورا ہر جگہ میں گھس جاتا تھا کھانے کے لیے وہ ان کے ساتھ ہو گیا بادشاہ کے پیش ہوا کہا تم نے دعویٰ کیا نبی کا کہاں کیا کہتا ہے کہ میں نے نبی اللہ میں اللہ کا نبی ہوں چاروں سے اقرار جب ہوا فرمائن ان کو جا کر کے قتل کرو اس سے پوچھا تو کیا کہتا ہے کیسے بادشاہ میں نبی نہیں ہوں نہ میں نے کہا میں نے کہا کہ شاید آپ کے مہمان ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہو کے آپ کی دعوت کھا رہا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو امام احمد بن حمبر جیسی ذات کو کوڑے مروائے جیل میں ڈالے اس شخص کے سامنے ختم نبوت کا مسئلہ آئے اس شخص کے سامنے مدعی نبوت آئے آخر اس کے پیچھے آدمی ہوں گے کوئی پرواہ نہیں کہ اس کو ختم کروا دیا میرے دوستو معاف کرنا یہ ساری آپ کی اور ہماری سستی ہے کسی کو طاقت نہیں اللہ کی قسم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں ہر افسر پہ دباؤ ڈالے ہر باسر آدمی پہ دباؤ ڈالے کہ قادیانی خنزیر کا بچہ ہے قادیانی کتے پاگل کا بچہ ہے اس کی طرف مہربانی کی نظر سے نظر بھی نہ کرو جتنا تنگ کر سکتے ہو جتنا ذلیل کر سکتے ہو اتنا ان کو ذلیل کرو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو حضور کی شفاعت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو ان شیطانوں کا بھرپور تعاقب کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ مقصد ہوتا ہے اس اجتماع کا نہ سیاسی اجتماع ہے نہ کوئی چندے کی اپیل والا اجتماع ہے اور آپ بھی کسی اور کام سے نہیں آتے حضور کی نسبت سے چلتے ہیں ایک ایک قدم پہ آپ کو کروڑوں رحمتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے واخر